عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں اذان و تقبیر کے بیچ میں نماز ہے ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے صحیح بخاری حدیث نمبر 627